پاکستان کا انکار نہیں سن میری واسطے واسطے تازہ خدا ہوں میں سب سے دیکھو نا اقبال کے الفاظ سوچے اچھا۔ ساری گیم ایسے ختم کرنا ہوں جو کریں گے میری کریںے سبھی ہر شہر وہ ہر اچھا، بندے کے لیے نارا نہ کٹا اقوام کو ہندا تمام قوم جمع ہے مسلم کافر متحد ہے اقوام میں ہر شہ پاس تھی خوبصورت من کر الیکشن اتو پاس الیکشن کمیشن اتو پاس ویٹو پاور پاس مارشا لا پاس شناختی اتو پاس بیلر کو پاس

میرے رسول کا نعرہ لگے یہ سارا طریقہ کفر دا بیلٹ پیپر دو کے دے کہ تھی تو مارو صاف ہے کافر نہیں بیلٹ پیپر اسلام میں تھوڑا ہے یار صحابی کو تو نہیں آیا اس سے تو بھیا تھے بیلٹ پیپر کافرانہ طریقہ ہے اور سارا نظام کافرانہ ہے یار سن لا آٹھ

ضروری کام اصل وہ اختلاف کرتے مایا کا نہیں اس قانون سانو اختلاف نہیں کیوں تعلیم نال قانون نال انہیں دی ذات نال حکومت نال اختلاف مخالفت ہوں وہ ایک قانون بنا ستر سال تھی گئے ہوں ہر جو وڈا کفر ہے کفر تو ستر سال تو چلے بیٹھے تے بیٹھیں ہر کوئی خاموش ہے ہے ہے راضی تے تے تے شامل اس قانون کو پہ یہ ہوں گے ایجنسیاں نے خاموشی بھائی ہوں اس ایک دے قانون کو تو لا لو باقی سارا قانون تسلیم کر دو باقی پا کے ہوں جہاں یہ انہیں پاس نہیں کیتا قوم پاس نہیں دیکھو نا قوم کے بچے سکول جب وہ فیکٹری ہے اتوں تیار تھیں گے فوج پولیس جج وکیل جمہوری شتا قوم ہے بھی قوم باہر وہ کرتی ہوا وہ پاس کیتے دیکھو قوم کے چرا کے مکاری دیکھو دن کے جو کچھ چلتا پہ کو بنتا ہے یہ عوام عوام بے شک عوام نہ ہو گیا عوام نال نہ ہو گئے دسو قانون چلتا بہت ہے اور عوام بچے نہ سب بن سی جیسے کون قانون کیون چلتے اور مڈ بنیادی کا ہے تعلیم سکول اتفاق اس قانون نال بڑی بڑی مانی ہے ہے دالو ایسا سارا استلاف کہ ہے بھی تعلیم نال ہو بھی تعلیم نال باقی وہ قانون کیوں ہر کافی جا قان بنا رہے جائے اصل انہوں نے آخنا یار یہ قانون جو بڑے کر بندے یار وہ شیعہ نماز نہیں کرتے میں اتنے کا شیعہ نماز شیعہ نو نماز پڑھن نہ دے پڑھ لگ شیعہ نماز نہیں پڑھتا کیوں جدو کافر اندر واسطے آکام کھانا محنت تصا تو شیا نماز نہیں پڑھتے انہوں نے مومن تسلیم کر لیا تھی ہو گئے شیا کا مطالبہ نماز کا جڑا کرسی بندہ کافر کا حکام ہوتا نہیں یہ واسطے ہی حکومت قانون کا ناراض ہونا یہ ایجنسی کی بدماشی ہے اسان تعلیم سکون حکومت ستر سال چلتا پہ جی کوفر برداشت ہے عجیب گل اس قانون کے تعلیم یہ حکومت یہ قانون انہیں کافرے دے قانون چلائیں چلتے پہ اس قانون کو تو کیوں اختلاف ہے میری بات کے نال اتفاق ہے اوفر نال اتفاق ہے اس قانون نال اختلاف ہے اس قانون کو تو بول پھر نہ سکول دے تعلیم دے ووٹے دے تمام کفر دے نظام دے کوئی لانچی نہیں بولا اتنے بول پہ ہوں یہی دشاری عوام کا حکومت ایمان والا کتوں بن بن عوام عوام عوام تو ہوں وہ جڑا قانون قانون پاس کرن کھڑی غلط ہے بھی جہے سکول تعلیم نظام جیل صحیح کھڑے وہ تو نتیجہ ہے یہ بدماشی جی ہوا چلے نا گا ایسے کام کرنے ہونے جیرے بھئی اے لوگ اوزنال اختلاف کرن باقی کو منو ہے یہ گل ہے بعد میں راتی واسطے مائن ریمانڈ تقسیم کی کے بھی یہودیت عیسائیت راستیت شیعت نجیت وہابی جو بندی تے بریل بھی نیچریت بریل بھی نیچریت کہ بریلی میں چلیے پھر سلا سلام سارا نظام چل رہا ہے گیارہویں اور اس میں ناچ یہ سارا چل رہا ہے ہے بھی آیا تو تو نیچری ہوں جیل انہیں کوئی امام آتا پہ ہوں ملال منا دے مومن کی دن بسے ان کو سارا پتہ حرام دے بریل بھی نیچری وغیرہ نا آرام واسطے پانچ کٹھے نہ ہونا کٹھے دسو ہر حال کٹھے یہودیت عیسائیت نجدیت نیچریت یہ پانچ کٹھے نہ ہون دسو ہر شہر کٹھے نکاح جنازے میں دعا میں ہر چیز کٹھے قانون میں میں میں روٹے پنجے بلا کٹھے ہو گئے

ہاتھ گل سن تو نہیں پاگا اپنے الیکشن

سکول سی آر بازار والی کچھی پال ریس والی چکلے والی یہ سارے اٹھی سکتے ہیں اور طریقہ چلتے ہیں

بلا کرنا یار یہ کام نہ کرنا جی کرا کلا رہے یار سوا نہ بناویا مطلب نہیں سکتے سوا نہ انسان نہیں سکتے کہ کوفر قانون وہ تو چلے ہی پیسے یار کوفر کا قانون نہ بنا جدو حکومت کو کی ہے مطالبہ ہی کراتے آکام اسلام کا چرچن جلے اسلام کی حکومت ہو اور اسلام کی جلے حکومت ہو سی وہ آپ کو مطالبہ نہ کرنا مجھے کو سی پاک حاکم ہو گئے اس کا مطالبہ کرو جو اسلام دینا ہو صدیق پاک کو آپ کو اسلام دینا اجازت ہے ہوں بھائی کو کو آخو آخو اسلام اسلام کہنا یہ جہالت ہے صدیق کہنا تو صدیق کیا بنے صدیق پاک کو کو کیا بڑھایا صدیق بڑا سیپر پیا کلیف ہے

کہ جو کرن کر سکتا سکی ماں نال جو اپنا نکاح کر کرتا انہوں سے کوئی مقابلہ کرنا جو کریں تازہ چلو کفر کی تعلیم کے قانون سے کفر کے فیصلے سے جی کفر کے اعتراض کریں باقی بے وقوف کو کئی شاید اعتراض کرنا Oh. Uh -huh. بڑے بڑا اس مہمان کفر ہے لیبر ہے ہے اسلام پڑھتا چلے پڑھے عجیب گل ہے واسطے گرتا من پڑھایا کہ پاکستان کا مطلب بڑے ٹھیک ہے بڑے

میرا کافر پر نظام چلاونا رہا ہے ان کو تو صاحب ہو کے کوئی قانون کافر کا پاس ہے تو قریب پڑا کے حکومت کیا کیا بھی محصول کے حاکام کو فرد ہو چلاونا رہا ہے تعدد نہیں کرنا صاحب کو فرد ہو سکول سکول بار بھیجو

پورا سور تو دونوں بندہ آ کے

ہے اللہ سب سے بڑا جی شری پورے ہر پلی

اگر بے فیصلہ میرے کوئی گنا ہے جب تک

چھوٹی رحمان رحیم ہمیشہ ہے مخلوق کیا کفر معلوم کہ جو کوئی گا

مومن کا تھے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله اے مومن جب مولا صلی اللہ وہ نے قال سمعنا ما دعا رسولے سبحان اللہ سبحان اللہ اے مومن جڑے آدے کافر دا پاپا نہیں اللہ بھی اسمان واسطہ فرماتا انگری نماز سلائی میں

تو سب پتے رویر ناتھ رویر ہاتھ توپان چار کچھ پڑتا تھوڑا سات انہیں پتہ چل جائے چند یہ کوئی ہے یاد ایک ساگو سارا دلی ہو حکومت دلیر جی بھی گیا کسرا چہرہ دام چلے جا لڑکے دیتے ان ہار پہ رکھ سکے جن کا کمزور ہوئے لڑے ناموں میں کہیں نہیں آتا یار یہ دیکھ دیا گیا یہ ان لڑکے دیتے اس کے ماں آخ دوبارہ کی تھی Yeah, yeah, 好了，嗯，要不然，他好的，好的，好的。